الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا رسولا من قبل وجعلنا لهم ازواجا وزریا وما کان لرسول ان یقتی بآیت الا بإذن اللہ لکل اجل کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویسبت وعنده ام الكتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ او نتوفینک فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب اولم یرو اننا نقتل الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سریع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا کل کفا باللہ شہید بینی و بینکم ومن عنده علم الكتاب صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر بھیجے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں مقرر کی اور ان کی اولاد بھی تھی وما كان لرسول ان ياتي بآيات اللہ بزن کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں کہ جو معجزہ اپنی طرف سے خود دکھا لے اللہ اللہ مگر اللہ کے اذن سے معجزہ دکھا سکتا ہے نشانی دکھا سکتا ہے لکل اجل کتاب ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور لکھا ہوا ہے یم حما شاہ و یسک اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جس بات کو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے وعنده علم ام الكتاب اور اس کے پاس اصل کتاب ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْزَ الَّذِينَ عَدُهُمْ اور یہ کہ ہم بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دکھا دیں گے اون توفینا کا یا یہ کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے یعنی وفات دے دیں گے تو بعض بھی باتیں وعدے کی وہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دکھا دیں گے فینما علیہ کلبلاک بس آپ کے ذمہ ہے بات کو پہنچانا الحساب اور ہمارے ذمہ ہے بعد میں لوگوں کا حساب و کتاب اولم یرو انا نقتل یو من میں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اطراف سے سکیڑتے آ رہے ہیں کم کرتے آ رہے ہیں اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کا کوئی تعاقب اور کوئی رد نہیں کر سکتا اور وہ جلدی حساب کرنے والا ہے وقت مکر الزین قبل فلی اللہ مکر و البتہ وہ لوگ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں کفار انہوں نے بھی ہیلے مکر وغیرہ ایسے کیے تھے اللہ ہی کی ملکیت اللہ ہی کے قبضے میں ہیں سارے کے سارے مکر اللہ جانتا ہے ہر جی جو کرتا ہے اور ان قریب کافر جان لیں گے کہ اچھا انجام کس کا ہے الذين كفروا لست مرسلا اور کافر لوگ کہتے ہیں باللہ کہ اے شخص تو پیغمبر نہیں ہے فرما دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم کہ میری پیغمبری پر گواہ میرا اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے طور پر کہ میں پیغمبر برحق ہوں اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے اور وہ لوگ گواہ کے طور پر کافی ہیں علم کہ جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم ہے سورہ رات ختم ہو رہی ہے کل کے سبق میں بات یہ تھی کہ شریعت کی اتباع اور پھر اس کا عمل یہ نجات کا ضامن ہے اگر کوئی شخص خواہش کی پیروی کرتے کرتا ہے تو پھر وہ گویا کہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے خواہش نفس انسان کو کبھی سرات مستقیم پر نہیں لے کے جاتی وہی انسان کو سیدھے راستے پہ لے کے جاتی ہے آج کے سبب کی بات ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں ان کی بیویاں بھی تھیں ان کی اولاد بھی تھی ان کے یہ مسائل جو انسان سے متعلق ہیں وہ ان کے ساتھ بھی تھے تو آپ کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں کیونکہ مشرقین مکہ نے یہ بات کہی تھی کہ کیوں نہیں فرشتہ ہمارے اوپر پیغمبر نازل کیا گیا کہ اس کی بات ہم سنتے سمجھتے قرآن مجید اس اس چیز کا دو تین مقام پہ جواب دیا ہے کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو یہ اس پر بھی باتیں کرتے کہ وہ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ تھکتا ہے اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے نماز ہی پڑھنی ہے نا ان کا اور کو کام ہے یہ بازار آگے پیچھے یہ اور کام کرتے تھے پھر احساس ہوتا کہ نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے ویسی بات ہے بندہ جب پڑھنا چاہے تو پھر انسان کے اسباب موافق ہو جاتے ہیں آرام سے بیٹھا رہے دکان میں بیٹھا رہے بیٹھا رہے اور دم کرتا رہے جائے کوئی آ جائے کوئی گاہک اور نماز کو ضائع کر دے تو وہ کس طریقے سے پھر بات یہ ہے کہ صرف مولویوں کے ذمہ نماز پڑھنا نہیں ہے مولوی بھی آج کل ڈنڈی مار دیتے ہیں کو آدھی پڑھتے ہیں کو آدھی نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی ماحول کے ساتھ مطابقت کرتے جا رہے ہیں اللہ اللہ ماشاء تو بات یہ ہے کہ جیسے آپ اس وقت بھی ہو مشرقین مکہ یوں کہنے لگ گئے کہ کہنے لگ جاتے کہ اگر فرشتہ پیغمبر ہوتا تو نہ اس نے کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سونا ہے نہ جاگنا ہے تو ایک معصوم مخلوق ہے لہٰذا ہمارے لیے تو کوئی اور پیغمبر ہو بات جب نہیں ماننی تو ہر طرح کے اعتراضات ہو سکتے ہیں تو فرمایا اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ انسان تھے ان کے بیوی بچے تھے وہ بھی ضروریات کے ساتھ متعلق ہیں اور ساری عبادات سارے کام بھی کر رہے ہیں آپ بھی کرو آپ یہ دیکھیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بحثت کا زمانہ ہے نبوت کا زمانہ وہ تیئیس سال ہے اور پھر آپ کے کام دیکھیں کہ وہ کتنے ہوئے ہیں یعنی آپ نے ان تیئیس سالوں میں کام کتنے کیے ہیں یہی شخص ایک ہی وقت میں مدرس بھی ہے کہ قرآن مجید حفظ کرا رہے ہیں صحابہ کو یہی پیغمبر اسی وقت میں شیخ الحدیث بھی ہے کہ حدیث کا دے رہے ہیں یہی پیغمبر اسی وقت میں شیخ التفسیر بھی ہے کہ شرم بیان ہو رہی ہے یہی پیغمبر اسی اسی وقت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اپنی باتیں لکھواتے جا رہے ہیں کہ یہ یوں ہے یہ بسم اللہ یہاں لکھو یہاں نہ لکھو یہ عید فلانی جگہ لکھو یہ فلانی فلانی عید صورت کے ساتھ لکھو یہی شخص اسی وقت میں امام صاحب بھی ہے اسی زمانے میں خطیب صاحب بھی ہے اسی زمانے میں مجاہد بھی ہے اسی زمانے میں غریبوں کا بھی خیال کرنے والا ہے اسی زمانے میں اور پھر لوگ تو ایک بیوی کو بھی کہ ایک اپنے لیے عذاب اور مصیبت سمجھ رہے ہیں کہ کیسے سنبھالیں وہ دس بیویاں بھی نو دس گیارہ بیویاں ہیں ویسے آپ کی لیکن روٹین میں جو آپ کے پاس ایک زمانے تک رہی ہیں وہ نو بیویاں ہیں یعنی ایک ہی وقت میں یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں مجاہد بھی ہیں سفر بھی کر رہے ہیں ہاں جمرے بھی ہو رہے ہیں زکوٰۃ بھی تقسیم ہو رہی زکوٰۃ وصولی بھی کی تمام کام کرنے کے ساتھ ایک بہت بڑے خطے کی آپ اسلامی بادشاہ بھی یہ ساری چیزیں ہیں پھر انسان کہے جی میں کیسے نیکی کر سکتا ہوں میں تو کاروبار کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاروبار کیا میں فلانا کیسے کام کرتا ہوں میں تو مجاہد ہوں وہاں پھرتا رہتا ہوں تو ادھر بڑا کام ہوتا ہے نہیں انسان اگر یہ صحیح راستے پہ آنا چاہے نورانی تعلیمات کے مطابق چلے فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے آگے پہنچ جاتا ہے اور اگر اپنی حیثیت کو یہ نہ سمجھے ایک بندے کو اپنے مقام کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ میں کیا چیز ہوں میں نے کرنا کیا ہے اپنی حیثیت کا ہی جب اندازہ نہیں ہے تو یہ تو پھر جانوروں کو بھی کراس کر جاتا ہے کل انعام مزل یہ جانوروں کی طرح ہے نہیں جانوروں سے بھی بدتر ہے کیوں جانور کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کے مطابق وفاداری کر رہا ہے وہ حق کی خدمت دے رہا ہے کوئی گائے کو چارہ دیتا ہے گائے دودھ دیتی ہے اس کو حال چلاتا ہے وہ حال بھی چلتی ہے وہ جانور تو اپنے مقصد کو سمجھ کے خدمت کر رہا ہے لیکن اس شخص نے جب اپنے مقصد کو نہیں سمجھا تو یہ جانوروں سے بدتر ہے کہ جانور تو اپنا مقصد سمجھ چکا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسان بنا کے بھیجا تمام پیغمبر انسان تھے اور ان کے ساتھ یہ تمام مسائل ہیں پھر اس سے اور پیچیدگیوں میں جاؤ کہ بیویوں کے ساتھ نظام چلنا ان کا انصاف کے ساتھ ان کی زندگی کے نظام کی ضروریات بازار جانا چیزیں لانا بہت زیادہ آپ کوئی اس حسنہ کی کتاب پڑھیں تو یہ ایک ہی شخص ہے جو تیئیس سالہ زندگی میں ان تمام مسائل کے انجام دینے والے تھے کرنے والے تھے اور اس کے آپ کے شگرد لاکھوں میں ہیں تو انسان جب اچھے کاموں کی طرف آئے تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے اور جمر نہ کرنا چاہے سوتا رہے تو پھر تو نیند پوری نہیں ہوتی وہ اللہ لگو مسو ہم نے ان پہلے پیغمبروں کو بیویاں بھی ان کی تھی ان کی اولاد بھی تھی کوئی ایک دکا پیغمبر ایسا گزرا ہے جس نے شادی نہیں کی کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی نشانی دکھا دے ہاں اللہ کی طرف سے جب اذن ہوتا ہے تو پیغمبر معجزہ دکھاتا ہے نشانی دکھاتا ہے سب پیغمبروں کے ساتھ یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی معجزات دکھا دیے اور جب اللہ کا امر ہوگا اور معجزات بھی دکھا دیں گے پیغمبر کا فرض منصبی معجزات دکھانا نہیں ہے ولی اللہ کا فرض منصبی کرامات دکھانا نہیں ہے ہاں کرامت صادر ہو جائے اچھی بات ہے نبی نے موجزہ دکھا دیا اللہ کے عزن سے اچھی بات ہے نبی کا فرض منصبی معجزات دکھانا نہیں ہے معجزات سے بندے کو متاثر کر کے ایمان کی طرف لے آنا تو ایمان اختیار ہی نہیں رہے گا پھر تو ایمان استراری ہو گیا کہ معجزے سے متاثر ہو کے تو پھر بندے کو ایمان کی طرف انسان لے آئے ایمان تو دعوت دیتا ہے اختیاری یہ نورانی علم ہے نورانی تعلیمات ہے اس کو آپ قبول کرتے ہیں تو کامیابی ہے نہیں کرتے ہو تو دوسرے راستے کی طرف جاتے ہو تو اس پر سزا ہے اختیار ہے ہم سارے اختیاری اعتبار سے ایمان والے ہیں تو بات یہ ہے کوئی نبی بھی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھاتے اللہ کا اذن ہوتا ہے دکھا دیتے ہیں کیوں کیوں مرضی سے نہیں دکھاتے اس لیے کہ پیغمبر کا فرض منصبی نہیں ہے معجزہ دکھانا وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے اللہ اللہ اجل کتاب اللہ کے اذن سے دکھاتے ہیں ہر کام کا ایک وقت مقررہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے یمح اللہ عمشہ اللہ بعض باتوں کو باقی رکھتے ہیں بعض کو ختم کر دیتے ہیں مثلا شروع شروع اسلام میں کئی چیزیں روزے سے متعلق نماز سے متعلق اور دیگر احکام کے لحاظ سے تھیں پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گئیں جیسے شراب کے حکم کہ شروع میں گویا کہ خاموشی رہی گویا اجازت ہے پھر حکم نازل ہوا کہ نماز کی حالت میں نہیں پی سکتے ہو پھر اس حد تک گویا کہ منسوخ ہوا پھر اس کے بعد بالکل منسوخ ہو گیا کہ یا رجس گندگی ہے ایسی شروع میں نماز میں ایک آدھ بات کرنے کی بھی اجازت تھی بعد میں یہ منسوخ تو فرمائے اللہ جس کو چاہے چیز کو مٹا دیتا ہے اور جس حکم کو چاہے اس کو وہ ثابت رکھتا ہے رہی بات عقائد کے اعتبار سے تمام پیغمبروں کا عقیدے کے لحاظ سے ایک ہی قانون تھا اللہ کی توحید رسالت آخرت اور باس بعد الموت کا اقرار اسی طریقے سے حساب و کتاب کا کے اوپر ایمان ہونا ام الکتاب اللہ کے پاس ہے اصل تقدیر کی کتاب اس کے مطابق یہ نظام چل رہا ہے فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اے نبی ہم بعض وعدے کی باتیں آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے دکھا دیں گے جس میں فتح مکہ ہے جس میں غزل بدر ہے یہ ساری چیزیں وہ وعدے تھے کہ نبی ہم آپ کو سر بلند کریں گے آپ کو فاتح بن کر دوبارہ مکہ میں لے کے آئیں گے یہ آپ کے سامنے چیزیں آ گئیں اور کوئی چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے صحابہ کے دور میں جیسے کہ پورے اس علاقے میں حکومت کا ہونا امن امن کا نظام گویا کہ عملی طور پر دکھا دینا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں ہوا فنما علیہ نبی آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کرنا فرض منصبی پیغمبر کا ہے دعوت یہ <clears throat> ہوتا لیکن اس کے اوپر کہ دار و مدار رکھنا اور یوں مطالبے کرنا پیغمبر سے صحیح نہیں علیہ حساب <clears throat> نبی کا کام ہے تبلیغ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے جب اللہ کے سامنے آئیں گے تو پھر حساب و کتاب کی بات ہوگی لیکن جو ظالمانہ ترکیب ہوتی ہے اس کا حساب اللہ پاک اس کی سزا دنیا میں بھیج دیتے ہیں اولم یرو من اطرافیا کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اطراف سے اطراف مکہ سے بالکل سکیڑتے جا رہے ہیں سائڈوں میں اسلام پھیلتا جا رہا ہے وہ اوس اور خزرت جو مدینہ طیبہ کے عرب قبیلے تھے کہ ایک زمانے سے اتنے خون کے پیاسے تھے کہ انہوں نے بھی قبرستان بنایا ہوا تھا انہوں نے بھی قبرستان بنایا ہوا تھا کہ یہ قتل سے یوں مرے ہیں اور تھوڑی تھوڑی بات پر نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کی برکت سے یہ اوس اور آپس میں بھائی بن گئے باقی انشاءاللہ بات کرتا ہوں